بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک سورہ ہے العراف اس میں ایک بہت ہی بنیادی تعلیم دی گئی ہے اسٹائلو بلّہ وصبرو اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو ایمان کے لیے یہ بےحد اہم تعلیم ہے کیونکہ جب بھی آپ اس دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی نئی صورت حال پیش آ گئی کیا کریں جو آپ نے اندازہ کیا تھا اس کے مطابق بعد کے حالات نہیں تھے تو ایسے موقع پر کرنا یہ ہے کہ آدمی دوبارہ اللہ سے رجوع ہو اللہ سے وہ دعا کرے یعنی ہر نئی صورتحال میں وہ اللہ سے دوبارہ مدد مانگے تو یہ آیت ایک بشارت ہے کہ نئی صورت حال جب پیش آئے گی جب نئی صورت حال پیش آئے گی تو اللہ کی خوشی مدد ملے گی اور حالات درست ہو جائیں گے نئے حالات میں بھی ایسے حالات پیدا ہوں گے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں تو اللہ ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اللہ تاریخ کو مینیج کر رہا ہے تمام اسباب اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن انسان کو خبر نہیں ہوتی آئندہ کیا ہوگا وہ ایک نقشہ بناتا ہے ایک سوچ کے تحت لیکن بات کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سوچ درست نہیں تھی نئے مسائل پیدا ہو گئے نئے پرابلم سامنے آ گئے اس وقت انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ حالات کو اس کے موافق بنا دے اور یقیناً اللہ ایسے بندی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کو پکارے دوسری بات دیکھیے صبر کی ہے صبر کے کا لفظی مطلب ہے پیشنس تو جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کام اتنی مدت میں پورا ہو جائے گا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اتنی مدت میں پورا نہیں ہوا تو ایسی حالت میں انسان گھبرا جاتا ہے وہ بدل ہو جاتا ہے تو صبر کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ لا آف نیچر کے مطابق ہوگا صرف تمہاری خواہش نہیں ہو جائے گا تو کام تو ضرور ہوگا اگر تمہارا مقصد درست ہے تمہارا نشانہ درست ہے تو اس کی تکمیل تو ضرور ہوگی لیکن تم نے اندازہ کیا تھا اپنی خواہش کے تحت کم مدت کا اور اللہ کے نقشے کے مطابق زیادہ وقت آئیے تھا تو اس لیے صبر کرو صبر کے معنی یہ ہے کہ اپنی انتظار کی مدت کو بڑھا دو صبر کا مطلب ہے کہ اپنے انتظار کی مدت کو بڑھا دو کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو اور اگر آپ تم صبر کرو گے انتظار کا طریقہ اختیار کرو گے تو ضرور ایک نہ ایک دن تم کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی بشر کے مقصد درست ہو تو یہ دو یہ ٹو پوائنٹ فارمولہ ہے علی ایمان کے لیے ایک یہ کہ ہر موقع پر اللہ سے مدد کا طالب رہنا اللہ سے دعا کرنا تو یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ نشانہ پورا ہونے میں اگر دیر ہو رہی تو تو بدل حرکت نہیں ہونا بلکہ یہ سمجھنا کہ ہمارا اندازہ غلط تھا یہ اللہ کا جو لا آف نیچر ہے اس کے مطابق مزید وقت لگے گا اس میں تو صبر کا مطلب ہے اپنے انتظار کی بدت کو بڑھانا اور یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ انسان کا اندازہ اکثر درست نہیں ہوتا تو جب درست نہ ہو تو اپنے انتظار کی مدت کو بڑھا دو تو یہ دو پوائنٹ فارمولا ہے یعنی جب کوئی کام اٹکے کوئی نیا پرابلم پیش آ جائے تو اللہ سے دعا کرو اگر کام میں تاخیر ہو رہی ہو دیر ہو رہی ہو تو اپنے انتظار کی مدت کو لمبا کر دو یہ دو پوائنٹ فارمولا بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو انسان ان دونوں باتوں کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے کامیابی یقینی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں جب بھی آپ کوئی ایک درست فیصلہ کریں ایک صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کریں پیشگی طور پر اپنے ذہن میں رکھ لیجیے کہ آپ کو بار بار اللہ کی مدد کے لیے پکارنا ہوگا اور اگر آپ کی پکار درست ہے تو اللہ کے جواب بھی ضرور آئے گا اور دوسری طرف کہ تاخیر سے گھبرانا نہیں چاہیے اگر دیر ہو رہی ہو تو دیر ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے کام بنتا ہے ضرور لیکن جلدی نہیں بنے گا ٹائم جو اس کا ٹائم ہے قانون فطرت کے مطابق اس وقت ہوگا مثلا ایک درخت اگر دس سال میں پورا ہوتا ہے تو ایک سال میں نہیں پورا ہو جائے گا وہ دس سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا یہ ٹو پوائنٹ فارمولا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جو لوگ اس ٹو پوائنٹ فارمولا کو فالو کریں اس کے مطابق اپنی پلاننگ کریں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی ناکامی سے دوچار نہیں ہوں گے یہ ٹو پوائنٹ فارمولا اس لاک نے دیا ہے جو ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں تمام اسباب ہیں اس لیے اس کے درست فابرہ ہونے میں کوئی شک نہیں اس کے درست فابرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ یہ حالات کے عین مطابق ہے ہماری ضرورت کے عین مطابق ہے ہمارے تقاضوں کے عین مطابق ہے تو ہمیں کبھی بھی بدل نہیں ہونا چاہیے بلکہ دعا کرنا چاہیے ہمیں کبھی بھی انتظار کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیشہ امید رکھتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ بہت ہی ٹو دی پوائنٹ بات ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو سہیوک دے کہ ہم اس اصول کو اختیار کریں